kalau وأشهد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى حمر الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا مشہور عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين جی۔ انسان دیا کمزوریاں کا ذکر کرتا ہے ج کمزوریاں دے ذریعے انسان صحیح اور پاک باز زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے قرآن مجید ان کمزوریاں تو انسان نو پاک کرنا چاہتا ہے جدو تک کمزوریاں موجود نے انسان دے اندر ادو تک وہ انصاف عدل حق اور صداقت دی زندگی بسر نہیں کر سکتا انسان دے پیران دی زنجیر نے وہ کمزوریاں اور وہ ہر انسان دے نال تعلق رکھتی کوئی انسان کمزوریاں تو لا تعلق نہیں ہر ایک کمزوریاں نال تعلق موجود ہے کمزوریاں نے ایک تے کمزوری یہ ہے کہ حق نالوں سچ نالوں سچائی نالوں انسان کی محبت اپنے باپ نال ہوئے ماں نال ہوئے بیوی نال ہوئے بچیاں نال ہوئے کیا حق جی خاطر چیزوں کی قربانی وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا صحیح بات ہے کہ ایک مشرق کا بیٹا پیغمبر سے سے اس توحید اس سے ایمان نہیں لیا سکتا جدوں تک باپ کی محبت نو قربان نہ کرے جنہ لوگوں نے بھی حق نو قبول کیتا ہے اور پہلے قدم دے اتنے انہوں یہ فیصلہ کرنا پیا کہ جو سچائی میرے سامنے آئی ہے میں اس قبول کرا یا اس سچائی کا جڑا مخالف ہے میرا باپ میں انہوں راضی رکھا یہ بہت بڑا مارک ہے حق پرستان دے واسطے مواہدین دے واسطے اللہ رسول دی رضا دے متلاشی واسطے قدم قدم اتنے باپ رکاوٹ پیدا ہوں باپ مواحد بیٹے نو قبول نہیں کر سکتا بینڈ ہے نا پتر کپتر ہوں بین کہ بعد اولاد پیڑی ہوں ماں باپ کے حق میں لیکن ماپے کماپے نہیں ہوں کہ ماں پیو اولاد کے حق میں برے نہیں ہوں غلط بات لوگ نے لوگ دیکھے نے وہ معاشرہ دیکھے ہے جس معاشرے اندر رشتہ داریاں دیا محبت موجود ہوں وہ معاشرہ نہیں دیکھیا جس معاشرے اندر حق کی خاطر باپ جی پرواہ نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام سلام جس گھر میں پیدا ہوئے ہر پاس شرک ہی شرک اس آتش کدے کا جس کی آگ کی پوجا ہوں سی حضرت ابراہیم با باپ آدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدر سے گھر ابراہیم پیدا کر پھر باپ کے متعلق جس وقت حضرت ابراہیم نے کیا کہ یا سے انی قد جانی من العلم ما لم یا سے کا تب نی کا سراتن سویا اے میرے باپ میرے پاس جو علم آیا ہے سچا وہ تیرے پاس نہیں تبے نہیں جو کچھ میں کہنا میری تابے داری کر سراسن سوی آ میں تنو سیدھے رستے اتنے لے کے جانتا کوئی بری گل تو کئی نہیں بیٹے نہیں لیکن ابراہیم علیہ ملے سدا جن نال اور جس بہتر انداز کے اندر باپ نو حق دی دے رہے باپ نے بھی کوئی نرمی اختیار کی باپ نے بھی ابراہیم نو سمجھان سمجھا کوشش کی ابراہیم تو ہے میرے کو سمجھ میرا مذہب ہے جڑا دے اندر اے سچائی دے اے صداقت نہیں کی آخیا باپ نے اے ابراہیم لم سنگ ہے تو اپنے خیالات کو باز نہ نہ آیا لہر جو نہ کا میں پتھر مار مار کے تینوں مار دیا گا بہ جرنی چل میرے گھر میں کیوں نکل جا کی کسور ہے ابراہیم علیہ السلام دا کہ اللہ بادہ شریف کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گستاخی کی تھی انہوں نے کوئی گستاخی یہ باپ کی رضا یہ غالب ہوں ابراہیم دلری کہ باپ ہے اس نے منو پرورش کیا میرے اتنے احسانات نے میں ان احسانات کے بدلے یہ کشمکش نہ پیدا چلو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ لکم جی کم والے جدید کہ میں انہوں کہہ گیا کہ چلو ابا جی جڑا دین تو تنوع مبارک ہوئے جڑا میرا ہے وہ منو مبارک کہ نہ میں انہوں یہ کوئی دعوت دیا نہ انہوں میں کوئی برا پلا کہاں ابراہیم بار بار کہتے ہیں کہ میرے باپ جنہ تو عبادت کرنا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے یہ اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے جدوں تک ماں باپ کی محبت غالب ہوئے گی نا انسان انہوں کے مذہب کے خلاف نہیں کر سکے یہ تو ابراہیم اللہ کے پیغمبر سن بے شک بچپن نبوت نہیں سی انہوں اتنے اتری لیکن جو پرانے واقعات مفسرین نے لکھے نے باپ بت بنا کے فروخت کرنے واسطے بھیج دے بت لے لوگوں جا کے کہندے لوگو جنہیں بت خریدنے نے خرید لو یہ نہ کچھ نفع دے سکتے جے نہ نقصان پہنچا سکتے انہوں کے ہاتھ کچھ نہیں کچھ شاید اللہ تعالیٰ سارا پہلے باپ کا ہی نام لینے نے کہ خود ان کانا آبا حکم کہ ہے پیغمبر انہوں کہہ دے پیروکار کہ جس سراط مستقیم کی طرف میں دعوت دے رہے ہیں رستے کے عقائد نے جڑے وہ اگر رکاوٹ بنے تو تھی حق سے نہیں رہ سکتے یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی نا ابراہیم نو حمایتی مشرقین ریڈی حضرت ابراہیم علیہ صدا سلم تن تنہا کر لے قرآن مجید نے کلے ذکر نہیں کیتا کہ ابراہیم جی ماں بھی کی تھی بھائی کیفیت کیا ماں بھی باپ کے نال متفق سی یا ماں ابراہیم نال متفق سی نہ ایمان کا ذکر کیتا ہے نہ اسے کفر کا ذکر کیا لیکن معلوم ہوں کہ بیٹے کی بجائے نو راضی رکھنے کی کوشش اس کی اللہ تعالیٰ فرما نے یہ رشتے داریاں نے جڑیاں جدو زیادہ عزیز ہو جان پھر نہیں حق دے آدمی چل سکتے انہوں قربانی انہیں کی جن لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان آئے انہوں نے اپنے خاندان دے نال جنگ لڑی زبردست مقابلہ کی ان مقابلہ سے نہیں کیتا کہ انہوں نال لڑائی لڑ کے مقابلہ کر کے لیکن انہوں دے ظلم و شکم سہ کے خاموشی حق سے رہن کی کوشش کی حضرت مسا بن عمیر ایک نوجوان سی جس کا باپ بہت رئیس آدمی ایک بیٹا سی لڑکا بھی کوئی نہیں جس وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھے ہیں اہو باپ جہاں گھر بے شمار وہ محبت رکھتا سی ایش و آرام دے واسطے سامان کٹے کرتا کوئی دشمن بن گیا توحید کا مسئلہ جنہ نے بھی قبول کیا اگر انہوں نے گھر توحید نہیں سی تو انہوں نے بڑی مصیبت اٹھائی جنہ نے یہ آزمائش قبول کر لی آزمائش بھی دنیا دی زندگی یہاں گزارنی تے حق سے تے مقابلے آ کے نرم نہ ہونا ایک نوی پنسرات ہے دنیا جس طرح پور شراب سے متعلق ذکر ہے نا کہ تلوار کی کار نالوں زیادہ باریک تیز اور نالوں زیادہ باریک تلوار کی دھار نالوں تیز نالوں زیادہ باریک ایک اس سے جہنم پڑک رہی ہے وہ گزرنا جتنا بڑا مشکل ہے نا ایس دنیا کی پل خراب کے اندر یہ تو بھی دامن بچا بچا کے گزرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اے پرسرات سب واسطے ایکو نہیں ہوئے گی آپ نے فرمایا جہے دنیا دے اتنے اس کشمکش حق تے رہے ہیں سے تو ان گزر جان گے کہ عجاب ہی جی جی جی دل خیر جس طرح بہت عمدہ کوڑا ہوں نا دوڑ کے لگ جاتا او کر ری ہر مرسل سے یا ان گزر جان گے جس طرح ہوا گزر جاتی ہے تیز ہوا انہوں کوئی تکلیف نہیں آن سکتی انہوں نے تکلیف جنیا سہنیا سن دنیا کی مصحف کے باپ نے بیٹے نو باہر کر دیتا جڑا دن تین دفاع لباس بدلتا سی من مانے کھانے کھانا سی گلی کھ بن کے دورا نہیں سی کیتا رئیس باپ کا بیٹا فن فانن مصیبت انہوں سے نازل ہو گئی نہ کھان کر دیتا نہ کر رہن واسطے رہ نہ لباس کہ جڑا جسم دے دورے لباس سی وہ بھی اتار لیا جی قربانیاں اپنے گھر بے دین باپ بد عقیدہ باپ بد عمل باپ یہ زندگی گزار کے کسے دیکھی کس قدر ایک تو ہوں نے کہ بے دین نے انہوں نے مذہب کوئی تعلق ہی نہیں چاہے کوئی مواحد ہوگا چاہے کوئی مشرق ہوگا دیکھو جہے عقیدہ اپنا رکھتے ہیں پختہ مشرقین اپنا عقیدہ پورا رکھتے وہ خلاف سن نہیں سن سکتے باپ دادے کے مذہب کی توہین کر دے اور پھر اس ہوکے مار مار کے کروں باپ نے نکال دیتا سی یہو جی قربانی جس نے دنیا کے دے ہے نا یہ خرا سونا یہ نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی اس کو زبردستی کوئی چیز منوا سکتا ہے کسی جبر نو تسلیم نہیں کر سکتا کہ جنہیں ماں باپ کا ڈبل نیل تسلیم کیتا جنہیں گھر نکلنا برداشت کر دیا جنہیں لباس کروانا پسند کرتے ہیں یہ خرید سکتا ہے اگر یہ بکن والا ہوں تو یہ گھر بہت آسانی نال اپنے آپ دے مطابق بنا سکتا لوگ جہے عزیز و اکارت کی قربانی تو دے ہی نہیں سکتے بیوی کی قربانی ماں کی قربانی باپ کی قربانی پائیاں کی قربانی رشتہ دار بے شمار قرآن مجید نے کئی دے نام آئے فرمایا اللہ اکبر اے پیغمبر انہوں کہہ دیو دنکانا آ باؤ اگر تے باپ بنا تے بیٹے باپ نالو بھی بیٹے کی محبت بڑی زیادہ باپ بیمار ہوئے این پریشانی آدمی نو نہیں ہوں جن اپنے بچے کی بیماری کی پریشانی اللہ سارا فرما نے بیٹے تمہارے وہ حکم سے بھائی تمہارے تھی ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو کا بھی ایک گہرا تعلق سے بڑی محبت بعض باز حکم اور تمہاری بیویاں اور بیویاں دے خامن فرمایا بابا آشی کم اور تمہارا سارا قبیلہ خاندان تمہارا پھر اموال حکم مال جسے سچ بول کے حق بیان کر کے گاہک نو صحیح صحیح قیمت دس کے کاروبار کیا جائے وہ رستہ اختیار کر لگیا اندر سخت ہی نہیں کہ تھی مال کے کمان حلال آرام کی تمیز کرو امواد حکم تے مال بھی تے واسطے ایک طرف سموہ یہ بھی تے واسطے ایک آزمائش بازار دے اندر کاروبار کی نوعیت مسلمان بازار مسلمان دکاندار مسلمان ملک ایسے بازار میں سود چل رہا کوئی پرواہ نہیں کرتا یہ بھی جنت دی امید لگا کے بیٹھے اگلے دن ایک آدمی آیا اس نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب بہنی ایک دوسرے نال ہمدردی خیر تے تعاون کی خاطر کمیٹیاں پائی ج کوئی پانچ سو روپیہ ہے مہینے کا کوئی ہزار ہے کوئی دو سو ہے یہ کمیٹیاں پھر پناہ آدمی ہون چالی ہون ہر مہینے پورا ڈال کے پھر وہ کمیٹی کر دیں وہ جڑی کمیٹی جس کی نکلتی ہے نا ان تو ملنی ہوں لیکن ایک دوسرا آدمی کہہ کمیٹی تھی منو دے دیو منو بڑی ضرورت آدھے ہو ایک دوجے کی ہمدردی واسطے کمیٹیاں پائی جی ایک دوسرے کے فائدے واسطے پائی جاتی ہیں اس دسیا کہ اس پھر کہندے نے کہ دس ہزار کی کمیٹی ہے جی تلدی لینی ہے تو دس کنے تو خریدنا تو پہلا شریعت کے اندر یہ سودا ہی آنا کہ پیسوں کا سودا کرنا گھٹ ود کر کے وہ بھی روپیے وہ بھی روپیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سکے نو کٹ کر کے آپس میں تبادلہ کرنا یہ حرام کر دیتا ہے اللہ نے جس طرح سود حرام کر دیتا حاجت مند ہوں نا وہ آتا دس ہزار کی کمیٹی ہے جی میری نکلی جی نکلی ہے نا وہ منو دے دے تے میں پانچ ہزار یا چار ہزار جڑا یہ دے لینا باقی تھی دکھو وہ پھر جرا باقی ہوں وہ سارے ونڈ کے ونڈ کے حرام کھانے نے پھر سارے بازار کا یہ ہال ہے اگلا ہوں مو طرف سموہا جو مال تھی کما ہو یہاں اندر بھی کبھی قربانی کوئی ہے کہ خدا کی خاطر دین کی خاطر اسلام کی خاطر حق کی خاطر نہیں اپنی مرضیاں سب کچھ سودے بازیاں ہو رہی ہیں تو فرمایا کہ ہم والوں نے طرف تو تجارت ان تخت ہونا اور تجارت کے اندر مال کا وکھرا نام لیا تجارت کا الگ نام لیا کہ اس تجارت کے جب گاٹا نظر آتا ہے اتے اللہ دے حکم دی کوئی پرواہ کر دے ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 10000 ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਗੂ ਵੇਚਦਾ 10000 ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 3000 ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੋਗੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ایک دوسرا آدمی آیا اس نے آ کے کیا کہ ایک آدمی بازار میں پھر جائے نہ اسی دکان ہے نہ وہ کوئی کاروبار ہے وہ دکان کسی سے جانا ہے تو کہہ دے تیرے کو جا مال ہے کن خریدے گا میرے کو نہ دکان نہ وہ مال نہ کچھ نہ وہ کہہ کہ میں ایس پا سے تیرے کو خرید لوا گا سودا کر سائیاں تک دے جاندے جاندے نے پھر لاہور یا کراچی یا کسی دوسرے شہر اتو جا کے خرید مال یہ بچت نظر ہے کہ اتنے مال میں خریدا گا کرایا پوے گا تو انہوں ایسے تو دیا گا منو اینا بچے گا اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہار رسول اللہ سسل دام نبی سلام نے منع کیا کہ جیڑی چیز تجھے کول نہیں وہ سزا کس طرح کر دے کوئی چیز ہو سوزا کر سکتے ہو کہ میری دکان سے یہ میں اس ہے میں کو جس بھا سے بارہ کھائے بیچا ایسے ایسے طریقے کار نے گلا بھی جی اچھی پاس بھی نہ ہو سکتے کہ مال کی خاطر ایمان ضائع کر دیں تجارت کی خاطر ایمان ضائع کر دیں اخبار کہ اگے حکمران جڑے سن نا وہ ریت کے اندر جو رشوت لیندے سن انہوں گرفت کرتے سن کہ فلانے افسر نے کیوں رشوت لی فلانے نے کیوں رشوت نہیں فلاں محکمے کیوں رشوت ہوئی ہوں جڑے حکمران نے خود رشوت لے جنہوں نے حاقم نے رشوت خوران پکڑنا سی وہ رشوت آپ لینے رشوتوں چھوٹیا کاروباری حصہ اپنا ہوں سارا معاشرہ نیٹ لگ کے اٹو تک سارا اس تباہی سے بربادی سے بچ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے بم مسا کے نو جو ہجرت ہوئی ہے نا جنہ نے ایمان لیا سی ہجرت نہیں کی تھی کہ اپنے مکان بنے ہوئے اپنی کاروبار چل رہے اپنی زمین چڈ کے تر جائیے اور میں ماں آپ من ہند من شاید ایمان والے ہو وہ ایمان والے تھے کچھ نہیں لگتے کوئی تعلق نہیں یہ کہ اپنے مقام کی محبت بھی کس طرح اور جس وقت معاشرے کے اندر بیماری یہ ہوئے کہ ہر آدمی و رات سرمایہ دار بن کی ہبس رکھتا ہوئے ڈاکہ مار کے نہ ہو سکتا ہے جی پڑھے لکھے تے بڑے رئیساں دی اولاد ہے جیڑی ڈاکواں وہ پکڑے گئے کہڑے پڑھے لکھے انہوں ملازمت نہیں کوئی ملتی نے ڈاکے نہ مار وہ پکوڑے کھڈ کے ویچ کے روٹی نہیں کھا سکتے وہ گل تھنے اڑا واسطے پھر ڈاکے مار دیں پھر ڈاکے گل واسطے مار کہ جتھے جی مار مارتے انہوں نے بیٹیاں نال ماں باپ نو رسیاں نال منڈیا سے بن دینے انہوں نے سامنے انہوں ان بیٹیا سے نال بدکاری کرتے ہیں یہاں تو توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ سارے ملک نو سوار گے یہاں کے اپنے آدمی ہوں نے جریے سب جا کے مروے نے جڑے نو آدمی گجرات قتل ہوئے نے ایک رات منگوال وہ جڑی انہوں دی کوئی بزرگ ماں بچ رہی ہے نا وہ آدھی ہے کہ میں پہچاننی ہوں آ سارا کہ فلاں فلاں سی لیکن انہوں حکومت کی حمایت حاصل ہے جڑا وزیر ہے گجرات کا بیٹھے نے نہ انہوں نے پرس پکڑ سکتی ہے نہ انہوں نے کوئی سزا دے سکتی اس طرح ملک نو تباہ و برباد کیتا گیا کہ لوگ بل بلا اٹھے نہیں کی اٹھی ہے دنیا کہ نہ اس ملک میں کسی کی عزت محفوظ ہے یہ مینڈٹ جہاں پانچ سال کا ملے یہ اس گلے ملیا کہ جو ملک کے اندر بدماشی کرا سکتے ہو کرا لو عوام ووٹ اس واسطے دے کہ ٹیلی ویژن کے اتنے بے حیائی پھیلاؤ ریڈیو کے اتنے بے حیائی پھیلاؤ اس واسطے تمہیں مینڈٹ ملے جی عوام دے ووٹ کی نے جی تھی چوریاں کرو تھی ڈاکے مارو تو ووٹ کی توہین نہیں ہوں جی کوئی کبے کہ انہوں نے اپنے ووٹر کی مرضی کے خلاف ملک کی آبادی کر دیتی ہے یہ ختم ہونے چاہیے ایسے محنت بھی کوئی نہیں خود ایک نو ہی بولی بولی جا رہی ہے قرآن مجید دستا کہ خود ان کا نام حکم او ابناؤ حکم جو حکم اور تجارت ان ہونا ہونا وہ مساکن ابا علیکم من اللہ و رسول ہی موہرا سو جی تھی یہ قربانیاں حق کی خاطر نہیں نہ دے سکتے باپ بیٹے نو نہیں کر سکتا بیٹا ڈاکو ہوئے بیٹا باپ نو نہیں چڑ سکتا ہمیں باپ چور اب اسلام کی پہلی جیڑی تلقین سی وہ ہی اسی تو ناکام آ سن وہ لوگ سن جنہوں نے سب کچھ قربان کیا خاطر حق کی خاطر حق کی خاطر لکھان رشوت آدھی نہیں قبول کر لگے یہاں کی تربیت ہی اس طرح ہوئی نے اپنے گھر بار چڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما نے اچھا انہوں آزمائشوں پا کے تیار ہے کہ کسی آزمائش میں جا کے دین کے خلاف کوئی حرکت نہ کر لوگ دنیا کے اتنے آ کے امن کیتا کیا اگر تمر رشیدہ سالا بیٹے کا واقعہ مدینے کی بات نہیں مکے کی بات نہیں شام دے علاقے دمشق شہر کے اندر کسی جگہ دے کوئی مجلس ادھر سے بیٹھے ہوں کسانوں کے شراب پی پھر شراب پین دے بعد حضرت معاویہ گورنر سن شام دے علاقے دے انہوں نے انہوں سزا دیتی جو قرآن کا حکم ہے نا اس طرح سزا نہ دی قرآن کا کی حکم ہے کہ سزا برسر عام عام لوگوں اعلان کر کے جی وہ سزا نیچ کے لوگوں کے اندر ہوئے ہو ایسی حرکت نہ کر سڈے ہوں قانون یہ ہے کہ شر عام سزا نہیں دے سکتے مسے سر عام سزا دے کوئی نصیحت ہی پکڑ جائے اندر جیلوں دے خفیہ طور سے رات کے وقت سزاوا دے جی دے کوئی حل نہ تو حضرت عمر نو پتا چلیا کہ میرے بیٹے کے نال یہ ورتی گئی ہے کہ سر عام سزا نہیں خفیہ سزا دیتی گئی حضرت معاویہ نو بری طرح ڈانٹیا حضرت عمر نے آخیا میرے بیٹے نے اتنے بھیج دیا بھیج دیا گیا عام اعلان کیا عمر نے کیا عمر کا بیٹا کہ کسی آمی آدمی کا بیٹے بھی کوئی فرق نہیں دوسرے آم یہ خفیہ طور سے اس اسی درے لگائے سن لگا کے مر جانا تو مر جانا بچ رہا تو بچ رہا لوگ کہ او چالی پنجا چوریا مر گیا سی باقی سزا انہوں نے قبر کے اتنے کوڑے مارے سن یہ تو سب افسانہ ہے سب جھوٹ قبر کے اتنے جی مارنے سن تو لاش اتنے نہیں سن مار سکتے دب کے انہوں زمین دے اندر کٹے کوڑے زمین حالانکہ محسرین نے دیکھا کہ یہ بھی گل غلط ہے کہ وہ مر گیا سی تھوڑی سزا پہنچ کے بھی اتنے بھی پہنچ کے آیا سی مدینے بھی پہنچ کیا کہ عمر دی حکومت دے اندر اے اونچ نیچ کسی قسم کی نہیں ہو سکتی اج یہ نام وزیر امیر حال دیکھو حق ہی کس طرح انہوں نے اپنے عزیز و اقارب نو نوازے ہے ملک دے اندر اور اپنے پالتو ڈاکو سے چور رکھے ہیں اس ملک دے اندر حق کی توقع کتنے کی جا سکتی وہ لوگوں کو توقع سی جنہ نے مکے تیرہ سال حق کی خاطر مار کھا دیے نقصان سارے برداشت کیا کے حق کی خاطر کوئی نقصان برداشت ہی نہیں کر سکتے انہوں لوگوں نہ کوئی رشوت دے سکتا سی نہ وہ لے سکتے سن وہ لوگ ملک کی دولت نو اپنے واسطے حرام سمجھتے سن اتنے نکئی صاحب آئے وزیر اعلی آتے آدھے جس ویلے قوم کا پیسہ سامنے نا میری لتان کمبل لگ پہ ہوں لتاں نہیں سو پتر نو کی کچھ رعایت دیتی سو اخبار والے لکھتے ہیں پھر وہ لگژری کار جی اسی لاکھ روپیہ اس کا منافع ملتا بازار میں اس کار لین کی کوشش کی درخواست ہو گئی کاروباری کاروائی ہو رہی تھی کسی نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ میں ضد کر دیتی ہے انہیں روک دیتا ہے کار نہیں لے سکتی کیوں حکومت کے عداوت پا لئیے صرف اس واسطے کہ ساری مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے حکمرانوں کا یہ حال ہے نے ملک کے اندر یہاں چیزوں ختم کرنا سی وہ آپ یہاں چیزوں میں ملوث نے ہوں ہیٹلے طبقے کی رشوت نہیں ہوں وزیروں کی رشوت ہوں امیران کی رشوت ہے ہوں انہوں کے رشتہ دار رشوت نے اسلام دا حکم اور کتنے یہ لوگوں کے طور طریقے اسی طرح بجٹ جہا آیا جی ان سارا ملک چیخ خوش اس دن کسی ہلکے نے بھی بجٹ کی تعریف نہیں کی کہ جڑے سے بدماش بیٹھے ہیں نا جاگیردار طبقہ انہوں نے اپنے سے ٹیکس لگن نہیں دیتا کہ زمین ہزاروں مردے زمین انہیں نے اسے ٹیکس نہیں سکتا کیوں کسی اس ملک تو فائدہ نہیں اٹھا دے وزیر بن کے ملک نو لٹ کے کھا گئے ہو ملک کی خاطر کچھ دیر واسطے تیار نہیں اور انہوں نے دھمکی دیتی کہ اگر زری ٹیکس لگایا گیا تو اسی سب اچھی دے دیا گے اسمبلی نہیں چل سکے گی ہے صورت حال ہے اور انہوں نے کیا اگر ہوں سڈے پیڑ تو ٹیکس کی ایک کیڑی بھی لنگ گئی نا کہ راہ بن جانا پھر اگو ہاتھی بھی لنگے گا اس کے اصل کیڑی بھی نہیں لنگن دینی اپنے وہ حکومت کر سکتے ہو تنخواہ بے شمار لے سکتے ہو اس بجٹ اندر کسی غریب طبقے کی تنخواہ توجہ نہیں کی گئی نہ سکول ماسٹر کی کوئی حد ہو گئی پھر مرکزی حکومت اگلیاں پیسہ دینی سی نا اس بجٹ بھی کمی کر دیتی دوسرے ادارے اضافہ میں کمی کی کیوں ادلیجا مرضی کے مطابق نہیں چل حیران کی ہوا ہے نوائے وقت اخبار ارشاد الحق ایک کالم نویس اس نے لکھا کہ بے نظیر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عوام دے تمام مطالبے نہ پورے کر دیتے ایس بجٹ دے اندر عوام دے سارے مطالبے پورے کر دیتے ہیں ایک مطالبہ بھی باقی نہیں گیا <laughs> جڑے جلوس کرتے ہیں پے جڑے احتجاج کرتے ہیں پے مطالبہ رہا ہی کوئی نہیں دے کی کر دینے پہ گریبان کی گریبان ریڑیاں سے ٹیکس چھوٹے چھوٹے کاروبار سے ٹیکس مکان کے اتنے ٹیکس لگ گیا ہے کہ حکومت نو ہر مکان جس کا ہے مکان کے حساب نال ٹیکس دے کیوں یہ ٹیکس کدے واسطے صرف اپنی عشرت کرنے واسطے کہ ایک ایک دورے کروڑوں روپیہ خرچ کر آتے ہیں جھے پنڈے کنجر نچن واسطے لے جان امریکہ کروڑوں روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں تعلیم محکمے کوئی نہیں ضرورت خرچ کرنی اگر انہوں فوج کا خوف نہ نہ یہ فوجی بجٹ نے جڑا وہ بھی ختم کر دیں کس قسم کے لوگ نے جنہوں نے ملک کی عزت قوم کی عزت اسلام کی عزت کا کوئی خیال نہیں سارے مطالبے ہی پورے کر دیتے اور اس بجٹ کے نال وزیر اعظم کہہ دیے میری مقبولیت بڑھ گئی میری پارٹی کی مقبولیت بڑھ گئی تو تھی بھی اس ملک میں رہتے ہو اس بجٹ نال مقبولیت ہے ہے کہ کٹھی جھوٹ بولتے ہیں نا یہ سارے نہ منگ گے کچھ جو گے نا کہ وزیر اعظم نے آ کیا اور اتنے بھی دولت کٹھی کر کر کے نواز شریف نے پوچھا کہ لنڈن جرا سرے جگہ محل خریدا گیا کروڑ اسمبلی بھی دسے آ کے وہ گل ہی نہیں کرتے سمجھنے لیا کوئی اسے اخبار والے اس نے کیا کہ زرداری صاحب تو انکار کر دیے نا لیا ہی نہیں زرداری صاحب ایس مہینے جی تین چار باری آ کے معائنہ کر گئے نے اس مال کا اور رہ کے گئے نے اس طرح اس ملک کے دھوکھا سے فراڈ کیا جا رہا ہے تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید ہے کہ جیسے تنوع یہ دنیا دنیا دیا تل دنیا دیا رشتہ داریاں ماں باپ دیا محبت جنا چر قربان نہ نہ کرو گے ان چر حق حق نہیں ہو سکتا میں اگے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ ایک دو دفعہ سنا چکا ہوں کہ گجرات کے ضلع جی قتل ہو گیا سی قاتل جڑا سی وہ مکتور وارسا پتا سو فلا پرچہ در وہ مقدمہ چل رہا سی ہائی کورٹ بھی جس وقت بیان ہونا لینے سن گواہیاں لینیاں سن کہ واقعی یہ قاتل ہے اس وارسا نے کیا تھی کہ لڑکا پکڑے ہے نا گواہی دے دے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں اسی سب کچھ چھٹیا مقدمہ واپس کوئی سڈا مطالبہ نہیں کوئی قصاص نہیں کوئی سیت نہیں کچھ نہیں اٹھا تو ہائی کورٹ کے جج نے کیا سی سوچ کے گل کرو یہ باپ یہ حق میں خلاف گواہی دے گا حق تھی جو کہہ دے انہوں نے آخر جج صاحب سڈا حق ہے نا ایسا در اب نہیں آ پائے کہ یہ باپ کہہ دے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں اسی سارے مطالبے کرتے اور کوئی کسان کوئی دیت کسی قسم کا مطالبہ نہیں کر مقدمہ واپس لے لیتے جج حیران سی ہے طرح ہو شد باقی ایس ماحول ویسی ہے نا باپ کے بیٹیا جا کے چھڑا نے وہ گواہی کتنا خلاف دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے اتنا یقین سی کہ اس لڑکے کا باپ حق گوائی دے گا جھوٹ کدی نہیں بولے گا جس وقت دونوں تڑپ کیا گیا جج صاحب کے سامنے پیش ہوا جج نے پوچھا کہ یہ ملزم ہے جہاں یہ تا بیٹا انہیں کہا جی ہاں میرا بیٹا ہے سشیر باپ ہو کیا میں باپ ہوں حقیقی بیٹا ہے حقیقی بیٹا تھی کھیر متعلق دوائی دین ہو کہ اس قتل دے بھی جی. ایک دا قاتل کہ کوئی ہو رہے اس آخیا جی میرا بیٹا ہے تو یہ کوئی قاتل ہے تو جج نے رہے قدم منہ تو دھکا بکا رہ گیا اور اس معاشرے میں واقعی اللہ کے بندے نے بڑی قربانی کی ایسا باپ ایس میں ایسا نہیں دیکھے اتنے تو کوئی منڈا کسی بدکاری بھی پکڑیا جاتا ہے سارے خاندان پچھو سفارشا کی جڑی پرمار شروع ہو جاتی انجاؤ واسطے پھر دعا کرتے اس ملک جو برائیاں ختم ہون کون کرے بیماریاں تے اس طرح جگہ پکڑی ہے دلوں کے اندر باپ کی محبت پائیاں کی محبت بیٹے کی محبت مال کی محبت جداد کی محبت پیسے واسطے ہزار ہزار جھوٹ بولتے تو قرآن مجید کہہ کہ اگر یہ سور سے حال رہی تو کی سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی کے طور پہ سنا دیتا ہے قرآن نے بس کافی ہے نہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر احبا من اللہ رسول ہی اگر یہ کل سانو زیادہ محبوب نے خدا سور لو پھر انتظار کرو ہتا یا کہ اللہ ہو بے ہی ہتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب وقت مقرر ہونے کے بعد نازل کر دے قوم کرم اتنے صورت حال ایسی ہے کہ عذاب آمن کے خطرات میں کہ ملک کے سربراہ ملک نو لٹن زرداری صاحب گھوڑے منگا دیتے ملکوں ملک پتا جی نا باہر ملکوں کی خوراک منگا نے علاج بھی میں ملک کے ڈاکٹر آ کے کرتے مصیبت پی گئی سی اس بجٹ جے کہ باہر کوئی کچر منگائے گھوڑا منگائے کھوتا منگائے وہ ٹیکس کوئی نہیں کیوں اس ملک جڑی ملک نہیں اس ملک میں گھوڑیا کھوتیا کی کوئی کمی ہے وہ منگانے نے نہیں نا مالدار نے منگانے کتے بھی منگا نے باہر یہ اپنے ملک کے کتے بھی پسند نہیں آؤں یہ گھوڑے بھی منگا نے دوسرے ملک بھی منگا کروڑوں روپیہ خرچ کرتے کوئی ایک گرا تے شکوا کوئی اس ملک دے سربراہ دے متعلق ایسی صورت کے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما نے فتح ربا سو اللہ امرے ہی پھر انتظار کرو تھوڑے کہنے آزاد نہیں آنا اللہ نے آزاد کا دن مقرر کیتا ہے جس وقت وہ وقت آ جائے گا نا پھر چیخو ہو گئے چلا ہو گئے مر سکتے ہو کوئی تاریخ آرزو پوری نہیں ہوگی اللہ اس ملک نو اس انجام تو بچائے اور اس رہن والوں اللہ ہدایت دے کہ ملک نو کدھر لے جا رہے ہیں وہ جہی امداد دیتی جاتی سی ادلی وفاقی حکومت کی طرف وہ کمی کرنے کا وجہ کی ہے ہوں ادلی کی ضرورت نہیں رہی گھوڑے کھوتے بار منگاؤ دے جا یہ ٹیکس بھی کمی کر دی کوئی ٹیکس نہیں اخبار والے مزاق اڑا نے کہ کی کر رہی کس طرح ملک نو تباہی کی طرف لیا جا رہا ہے سارے ملک دے اندر تمام ادارے کی خوشے نے اور ملک دے اندر لوگ ہر سال اعلان کر رہے ہیں کہ ترئی تاریخ کے اندر اس بجٹ کے خلاف ہر سال رہے گی غریب آدمی چھوٹے ملازم یا جنہ کا کوئی ایم پی اے یا ایم ایل اے سرپرست نہیں انہوں کی زندگی کوئی نہیں اس ملک کے اندر نہ انہوں کی کوئی سفارش چلتی ہے نہ انہوں کا کوئی کام اس ملک کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا اناج تو قرآن مجید نے دسیا کہ تباہی نہیں رک سکتی ان لاحا لاج رو ماں میں اللہ کسی قوم دے جو مصیبت آن والی ہے اس نہیں ٹال دے دے ماں خوشحم جدو تک اپنی نیجت کے اپنے عمل درست نہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی اپنی حالت کے بدلنے کا جنہوں اندر جذبہ ہی نہیں کیسی کوئی غلطی کر رہے ہیں سانو یہ تائب ہونا چاہیے سانو یہ چڈنیا چاہیے سن کے اخبار بھی کوئی دل کے اندر جذبہ نہیں اٹھتا قرآن مجید کے دوسرے سپارے بھی اگلے دن میں تفصیل ویس رہا تھا اس لکھا سی کہ جس ملک کی رئیت اپنے حکمرانوں کے اتنے صبر کر جائے پہلے ان سزا یہ دینا کہ غیر ملکی حکمران لے آتا تو غیر ملکی کون آ سکتے ہیں اتنے غیر ملکی وہی نے یا ہندوستان ادھر حملہ کر دے گا یا کوئی ہوملہ کر دے گا تو اس کو گڈا بھی گزر جائے کہ نہیں اٹھ اٹھتے جنہوں سے ملک کے اندر یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ اجے بھی اس حکومت کے خلاف اٹھن کا کوئی جذبہ نہیں پھر باہر ملک دیکھتے نہیں اتنے یہ پاوے کون آ کے سوار ہو جائے نہ بولنا یہ چنگیا نال سنا رسو کر اللہ دستور نے جڑے بغداد دے اتنے ہلاکو خان کامیاب ہوا باہر آ کے قبضہ کر لیا اسی وجہ تو کر لیا کہ بغداد کے حکمرانہ کے مدعم کے خلاف ریت کے اندر کوئی آواز نہیں سن ٹھیک ہے جو کچھ ہوں پیا روٹی کماؤ تو کھاؤ جنیا حکومت مسلمانوں دیا ختم ہوئی مغلیہ خاندان کی حکومت ہندوستان کو کس وقت ختم ہوئی جس وقت نہ مسلمانوں کے اندر نہ غیر مسلمان اندر جو مظالم ملک سے ہو رہے سن انہوں کے خلاف نہ نفرت پیدا ہوئی نہ انہوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائی وہ جڑے احتجاج معمولی کرن کے اندر کے بیٹھے رہن تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں جائے کہ دے نہیں ہلنا تو یہ بالکل بے بس نے کوئی آئے آ کے قبضہ کر لے یہ ہلنا اگر اس ملک نو غیر ملکیاں دی حکومت تو بچانا چاہتے ہو وہ طریقہ قرآن مجید نے یہ دسیا کہ ریت کے اندر جان ہے حضرت عمر نے مجمے مجمری کیا بھی کیا وہ میں خلیفہ میں اگر خدا رسول کے خلاف کرا یا کوئی غلطی کرا تھی میرے نال کی سلوک کرو گے تو ایک آدمی نے اٹھ کے کیا دیہاتی جہا بندہ سی پچھلے پاسے اس نے کیا اگر تو عمر کیسا کرے گا نا میری تلوار ہوئے گی تو میں تیری گردن لا دیا گا اگر عمر نے انہوں ڈانٹیا تو کون ہے میں مسلمانوں کا امیر نال منی میرے تو میری گردن لا دے گا اس نے کیا ہاں منو اللہ کے رسول نے یہ دیتی ہے اللہ کے دین نے کہ عمر بھی غلطی کرے تو جی گردن لا دیا گا کہ حضرت عمر نے کی کیا یاد اللہ تیرا شکر ہے کہ منو وہ ریت دیتی آ جڑی جاندار ریت مری ہوئی ریت نہیں کہ کچھ کہہ جاؤ کسی بولنا ہی نہیں مولوی سچ پیا کبھی جھوٹ پیا کبھی نے وقت گزارنا ہے کہ نماز پڑھو اللہ دے اس طرح ملکوں نے ترقی نہیں کدی کی نہ کدی ملک اپنے پیروں سے قائم ہوئے اللہ تعالیٰ کو دعا بھی کرو تو اپنے اندر درد بھی پیدا کرو کہ حکومت کے جنڈے ڈر کے کوئی معمولی بازار میں کسی ہڑتال کر کے احتجاج بھی نہیں کر سکتے یہاں بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کی دنیا کی سمجھے گی کہ اس بجٹ بھی اگر یہ برداشت کر لیا نا تو ہوں یہاں کے سارے گھر بھی ڈٹ لو یہاں نیچے بول رہا یہ ان مر چکے ہیں طور سے کمزور ہو چکے ہیں بہت دل ہو چکے ہیں سارے اس نوبت تک نہ پہنچائے جتنے آداب آمدے نے اور اس ملک کے عوام نو اللہ سمجھتا ہے کہ ملک اسلام کی خاطر بنایا سی یا اجاشیاں کی خاطر بنایا سی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیکس جو بے حد لگا دیتے گئے نے صرف اپنے اللے چلے پورے کرنے واسطے لگائے گئے کروڑوں روپیہ ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں کوئی تعمیری کم نہیں کرتے کوئی کم اور کالا باغ ڈیم کا بڑا ذکر سی جی، نام تک نہیں ڈر اس بجٹ کے اندر ذکر تک نہیں کیتا گیا کی بنے گا اس ملک کا کوئی منصوبہ نہیں کوئی ملک کے اندر کاروبار نہیں اللہ تبارک و تعالی اس ملک نو بچائے تو اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی ریت نو حق سمجھن کی تو دے گئے اور آدمی خاطر بولن کی اور اٹھن دلی تو توفیق دے تو آخر رب العالمین